کے لیے اس شہر کے اندر فتح حاصل کرنے کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے جنگ حلال کر دی جائے گی و والدِ وما والد اور قسم ہے والد کی یعنی آدم علیہ السلام وما ولد اور جو بھی پیدا ہوئے یعنی ابن آدم کی لقد خلقنا انسان فی کبد البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقتوں سے کئی مرحلوں سے گزارنے کے بعد ایحسب اللہ یقدر علیہ احد کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے ایسا نہیں اس کے اوپر وہ خالق قادر ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے یقول و اہلک تو مال البدا ایک کافر یوں کہتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے دین کی مخالفت میں اَیا و علم یا رحو احد کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کے اس طرح کی حرکتوں کو ضرور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور گرفت ہوگی علم نجا اللہ آئی نہیں کیا انسان سوچتا نہیں کہ ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں بنائیں اور زبان دی ہونٹ دیے وہ دئی ہن نج اور اسی طرح روحانی لحاظ سے اس کو نجات والا راستہ اور دوسرا عذاب والا راستہ دونوں دکھائے فلق تھا عقبہ کیوں نہیں جھانکتا انسان اسلام کی وادی میں اور آپ کو کیا پتہ کیا ہے وہ وادی یعنی اسلام والی وہ کیا ہے خوبی جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے فق و رقبہ اور غلام کو آزاد کرنا او فی یومن ذی مصقبہ یا بھوکے کو کھانا کھلانا یتیم ذا مقربہ اور ایسے یتیم کا خیال کرنا جو رشتہ دار بھی ہو او مسکین ذا مطربہ یا ایسے مسکین کا خیال کرنا جو بہت زیادہ تنگ دست ہو تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بص بالمرحمہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے اور دوسروں کو بھی رحم کی معافی کی تلقین کرتے رہے یہی لوگ ایمان والے اصحاب الجمین ہوں گے یعنی ان کو نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشعمہ اور وہ جو کافر ہوئے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے نامے والے ہوں گے اور ان کے اوپر آگ ہوگی جہنم کی اور جہنم کو ہر سائڈ سے بند کر دیا جائے گا یعنی وہ بھاگ کر نکل نہیں سکیں گے یہ سورہ بلد ہے مکی ہے بلد کا معنی شہر کے ہوتے ہیں اور اس میں مکہ مکرمہ شہر کا ذکر ہے اور مکی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ صورت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں مراد مکہ مکرمہ ہے بیت اللہ شریف کی وجہ سے اس شہر کا احترام بہت ہے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو فرشتوں نے بنایا پھر ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام مختلف مرحلوں میں آ کے آخر میں مشرقین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بنایا تھا پھر اس کے بعد بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیہ جملہ ہے کہ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعا کرو اللہ زد حاض البیت شرفا اے اللہ اس گھر میں عظمت اور شرافت بزرگی میں اور اضافہ فرما بانتح انتحلم بحاظ البلد یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت تو مکہ مکرمہ ہے لیکن آپ کو ترپن سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تیرہ سال نبوت کے چالیس سال پہلے تو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا کیونکہ انتہائی یہ لوگ تنگ کرتے تھے پھر بعد میں صحابہ کرام اپنے شہر کو یاد تو کرتے تھے ظاہر ہے اپنا علاقہ یاد آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ امن قریب آپ کے لیے تھوڑے ٹائم کے واسطے مکہ مکرمہ میں جنگ کرنے کو اجازت دیں گے ویسے تو جنگ کی اجازت نہیں لیکن آپ کو جنگ کی اجازت دیں گے تھوڑی دیر کے لیے کوئی خاص جنگ ہوئی بھی نہیں سارے اللہ کی طرف سے وہ مشرقین ڈر گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے تو آپ نے بھی اعلان کر دیا کہ جو ہتھیار ڈال دے گھروں میں چلا جائے تو اس کو معافی کا اعلان ہے فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا جائے گا اے نبی اس شہر کے اندر جنگ کرنا جو آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا آئندہ اسی حدیث کا یہ لفظ ہے کہ آئندہ قیامت تک کے لیے کسی کے واسطے مکہ مکرمہ کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے بعد میں جو ہوئی کسی نے کی وہ صحیح نہیں ہے اسلام کے خلاف ہوا ہے کام قسم ہے آدم کی اور ابن آدم کی لقد خلقنا الانسان فی قبد البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کبد کہتے ہیں محنت مشقت تکلیف میں پیدا کیا ہے اسی وجہ سے والدہ کا مقام بھی زیادہ ہے حملہ تو ام ہو کر ہوں وضاحت ہو قرآن نے کس میں پارے میں بیان کیا کہ اٹھاتی بھی وہ تکلیف کے ساتھ ہے اور جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو تب بھی والدہ کو عورت کو تکلیف ہوتی ہے یہ تو عورت کے لحاظ سے بات ہے لیکن جو اندر تدریجی مراحل ہیں تخلیق کے وہ بھی کسی کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں تو فرمایا کئی مرحلوں سے گزر کے انسان پیدا ہوا تو جب ہم یوں پیدا کر سکتے ہیں تو کیا اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ اٹھائیں یا اس کو عزت دینے میں یا اس کو مال و دولت نعمت دینے میں صحت دینے میں ہر چیز میں ہم قادر ہیں اپنی قدرت کو بتانے کے لیے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس میں یہ بے بس ہے اس نے وہاں کیا کمال کیا جو پیدا ہوا ہے لہذا پیدا ہونے کے بعد بھی وہی خالق اس کے اوپر قادر ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے ایق صب اللہ یقدر علیہ کیا یہ انسان اتنا کمزور سا جو پیدا ہوا ہوتے ہوتے ایک مضبوط نوجوان بن گیا تو یہ سمجھنے لگ گیا کہ کوئی بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہے یہ غلط سمجھ ہے اس کی اور پھر وہ کافر جو اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہیں یقول تو مال البدا وہ کہتے ہیں ہم نے بہت پیسہ خرچ کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے شروع سے یہ ہو رہا ہے اور کس کوئی دور درمیان میں ایسے گزرے کہ اسلام شان و شوکت کے ساتھ تھا خلفۂ راشدین جباد کے کچھ دور میں اور بہت سے دور اسلام پر ایسے گزرے کہ اسلام والوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اتنا کچھ خرچ نہیں کیا جتنا اسلام کے مخالفین نے اسلام کو دبانے کے لیے بہت کچھ سرمایہ خرچ کیا ہے اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے آپ خود دیکھیں اشاعت اسلام کے لیے کون سی اسلامی حکومت کام کر رہی ہے اشاعت اسلام کے لیے روڈ بنا رہے ہیں یا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یا سیرگاہیں دبئی والوں نے سیرگاہیں بنا دی سعودیہ نے موٹر وے بنا دیا فلان کر دیا لیکن ایسا کوئی کام کسی اسلامی حکومت کا شہن شیان یعنی بڑا ایک شاہکار کام ہو کہ اشاعت اسلام کے لیے وہ کام کر رہے ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ پھر کمزوری تو آئے گی تین چیزیں ہیں جو اسلام کی سربلندی کی ضامن بنتی ہیں ایک علماء اور ایک مجاہدین اور ایک حکام سربا جن کے پاس طاقت اور پاور ہوتی ہے جب یہ علماء صرف بولتے رہیں عالم کیا کر سکتا ہے صرف بول ہی سکتا ہے اور اگر کچھ اور سخت بولے گا تو پکڑنے کے لیے آ جائیں گے اندر دب دیں گے حکومت جب اس طرف سوچے گی نہیں تو فوج کیا کرے گی بات یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے کما ہو شان ہو کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر روز ذلت کی خبریں اپنے لیے سن رہا ہے اور فرمایا کہ کیا یہ شخص سمجھتا ہے کافر جو خرچ کر رہا ہے اسلام کے خلاف کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ پاک نے انسان کی آنکھیں بنائیں جس سے انسان دیکھتا ہے تو کیا جو آنکھیں بنانے والا ہے اور انسان کی آنکھیں بنائیں تو انسان دیکھ رہا ہے تو جو آنکھیں بنانے والا ہے وہ نہیں دیکھتا وہ اپنے سب جس جو جو مخلوق ہے وہ سب جانتا ہے دیکھتا ہے زبان دی ہونٹ دیے سب کو چتا کیا یہ تو زہری حیات ہے وہ ہدینہ ہن نجدین روحانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے انسان کے واسطے دو راستے دیے یہ خیر کا راستہ ہے جس سے ہم راضی ہیں جس راستے کے تبلیغ کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانشین یہ خیر کا راستہ ہے ہمیں پسند ہے اور دوسرا شیطانی راستہ ہے کوئی ادھر جائے گا تو پھر اس کے لیے سزا ہے فلک تحم القبہ انسان کیوں نہیں جھانک کے دیکھتا اسلامی وادی کو وادی اور گھات جو ہے نا گھات اصل تو حقبہ کا معنی گھات گھات اس پناہ گاہ کو کہتے ہیں جس میں بندہ بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے دشمن جنگ وغیرہ جاری ہے لڑائی ہو رہی ہے تو ایسی جگہ میں بندہ بیٹھتا ہے گھات میں کہ دشمن کا حملہ اپنے اوپر نہ ہو اس کو گھات کہتے ہیں تو اسلام کی گھات کیا ہے کہ وہ اچھے کام کرے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جہنم سے سزا سے اللہ کی ناراضگی سے اسلام کی گھات یہ ایمان لائے اور کیا کام کرے مادنہ کم القبہ آپ کو کیا پتا اسلام کی گھاٹی کیا ہے و رقبہ غلام کو آزاد کرنے سے انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کے جسم کا جو جو حصہ آزاد ہو گیا اس کا وہ وہ حصہ جہنم سے اللہ آزاد کر دیتے ہیں تو تو اقوام متحدہ نے یہ نظام ختم کیا غلام شلام وغیرہ اور کیا ہے ہی انہیں کی ہم تو ویسے وہاں بدھو بن کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کشمیر کا مسئلہ یوں حل ہونا چاہیے تو وہ بھی آدھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ اسمبلی کا اجلاس دیکھتے ہو اقوام متحدہ کی بات کر رہا ہوں تو بس ہو گیا تو اگلے سال پھر بات کر لیں گے بس ہو گیا حق ادا ہو گیا کشمیر کا بھی تو برما کا بھی تو شام کا بھی تو سارے حق ادا ہو گئے وہ بھی ایسی گنگے ان کی اپنی ہے وہی ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تمام اسلامی حکومتوں کو تو صرف پچھلی سیٹ میں بیٹھنے کا اجازت ہے اور گنگے بن کے بیٹھے رہو کچھ کہنا نہیں ہے اس طرح کس طرح اسلام کی عزت ہوگی مسلمانوں کی عزت ہوگی ہاں جی فرمایا کہ ماں ادرا کمل القبہ اسلام میں داخل ہونے والی گھاتی کیا ہے فرمایا ایمان لانے کے بعد غلام کو آزاد کرنا ہے بظاہر وہ غلامی بند کر دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن حقیقت میں تمام مسلمان غلام ہیں اس وقت ویسے ہی نعرہ لگاتے رہیں یوں کرتے رہیں نعروں سے کیا ہوتا ہے تمام مسلمان غلام ہیں سب سے بڑا شان و شوکت کا مسلمان نام لیتے تھے کہ سعودی عرب یوں سعودی عرب یوں سعودی عرب تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوا ہے سعودی عرب تو سیدھے کاغذ کے اوپر امریکہ کے سامنے دستخط کرتا ہے کہ جو مرضی ہے اس پر لکھ دو ہمیں تو منظور ہے اس طریقے سے بات ہے اس لیے تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا نا کہ ہم چار دن اگر پیچھے ہٹ جائیں سعودی عرب ختم ہو جائے گا اس کو اندر کے نظام کا پتہ ہے اور وہ جب یہ حکمرانی میں آتے ہیں اس وقت قبر میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے یہ جو اعلی سعود ہیں پچاسی سال نوے سال کے بعد حکومت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے یا بستر پہ بیٹھ کے تیمارداریاں لینے کے مزے لینے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت یہ حکمران بنتے ہیں جرت تو ساری فوت ہو چکی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ سارے تقریباً اس طرح وہ طیب کبھی کبھی انگڑائی لیتا ہے وہ طیب اردگان نہ ترکی والا کبھی کبھی انگڑائی لیتا ہے انگڑائی سے کیا ہوتا ہے صحیح جرت کے ساتھ ایک موقف پیش کرنا چاہیے اور اس کے آگے چلنا چاہیے مر تو ویسے بھی جانا ہوتا ہے وہ ایمانی غیرت کدھر ہے بس لوگ سمجھتے ہیں شکر ہے چلو یہی تو ہے اور بعض خوش فام اتنے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہائے ہائے یہ تو اتنا بڑا مجاہد ہے کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ واپس آ رہی ہے اس طرح خلافت عثمانیہ واپس نہیں آتی فک و رقبہ فرمایا غلام کو آزاد کرنے سے انسان خود آزاد ہو جاتا ہے جنم میں اب غلام تو ہے نہیں لیکن دوسرے لحاظ سے ہم سب غلام ہیں وہ الگ بات ہے بالکل سو فیصد کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے بس یہ ہے کہ حکمران زیادہ غلام ہوتے ہیں تو ہم ان کے ماتحت ہم بھی غلام ہی ہوتے ہیں اور کیا ہے اگر کوئی بندہ بے گنا جیلوں میں پڑا ہوا ہو آج کل کا مسئلہ بتا رہا ہوں جیلوں میں پڑا ہوا ہے بے گنا وغیرہ ایسا ہوتا ہے گنتی پوری کی جاتی ہے نا کہ وہ ہنگامہ ہو گیا ادھر کچھ ہو گیا پکڑو پچاس ایک اندر دو تو اور کوئی نہیں نظر آتا تو ڈھلے ڈھلے مولوی نظر آ رہے ہوتے ہیں چلو انہیں کوئی پکڑ کے اندر کر دو گنتی تو پوری کرنی ہے نا تو جیلوں میں چکر لگانا چاہیے وہاں کوئی بے گناہ پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جرمانہ ہے کوئی کچھ ہے تو وہ ادا کر کے ان جیلوں میں ان ساتھیوں کو چھڑانا بھی بہت ثواب کی بات ہے فق و رقب آج کل یہ ہو سکتا ہے فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا یتیم کا خیال رکھنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اسلام کی گھاتی ہے کہ جس میں انسان داخل ہو جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کو ایک پناہ گاہ مل جاتی ہے کسی کو غریب کو کھانا کھلانا یتیم کا خیال اسلام نے یہ ساری معاشرت دی ہے اور وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے جس کل جس میں سبق میں بات آئی ہے اللہ نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی یتیم کے سر پر ہاتھ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا مشہور بات ہے ایک بچہ جو عید کے دن رو رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں بچے رو رہے کہا کہ سب کے والدین ہیں میرے والدین کوئی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کیا اچھا نہیں ہے یہ تمہاری امی عائشہ بن جائے اور میں تمہارا والد بن جاؤں تو بہت خوش ہوا دوسرے بچے تو بات یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی سرکار دو جہاں سید کونین ہم تو ایک اتنی سی حکومت کی مالک ہوتے ہیں نا جی اور وہ سما ہی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری پتنی بادشاہی کا وہ شخص جو سید دو جہاں ہے دونوں عالم کے سردار انہوں نے اس یتیم بچے کو یہ فرمایا کہ کیا یہ اچھی بات نہیں کہ میری بیگم عائشہ تیری ماں بن جائے اور میں تیرا والد ہوں یہ اسلام نے درس دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصو حسنہ سے یہ بات ملی کہ یتیم کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یتیمن یا زا متربہ او مسکین زا متربہ فرمایا ان کے ساتھ تعاون کرنا خیال رکھنا اللہ راضی ہوتا ہے ایمان والے لوگوں کی صفت یہ ہے و تواس و بالحق و تواس و بصبر وہ ہمت سے کام کرتے ہیں کوئی کام بھی دوستو ہمت کے بغیر نہیں ہوتا نیکی کا کام بھی اور گناہوں سے بچنا بھی ہمت کے بغیر نہیں ہوتا تو صبر کی دوسرے کو بھی تلقین کرتے ہیں دوسرا کوئی مشکل میں ہو تو اس کہتے ہیں کوئی بات نہیں صبر کرو اللہ راضی ہوتا ہے اور رحم و کرم کا درس دیتے ہیں یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے جن کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے مقابلے میں دوسرے کافر لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا اور ناکام ہو جائیں گے اگلی صورت سورہ شمس بسم اللہ الرحمن الرحیم بشمس وضحاء ہاں ولقمر اذا طلحہ ون نار ازا جلاحا واللیل ازا یقا والسماء وما بناہا والارض وما تحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد زکا من دساہا بن سمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسکیاہ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ عظیم فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس بات کی جب وہ روشن ہو جائے قسم ہے کمر کی جب کہ وہ آ جائے رات کو روشنی دینے کے لیے ون نہار ازا قسم ہے دن کی جب خوب روشن ہو جائے اضا ولیل اضا یکشاہ قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا و وما تہا اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا وہ نفسم وما صواہا اور قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر بنایا فلحمہ فجورہا ہا فجور ہا و تقواہا ہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھائے کہ یہ راستہ گندہ ہے جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اور دوسرا راستہ تقوے والا ہے جس سے ہم راضی ہوتے ہیں بس وہ شخص جس نے اچھا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا وقت خواب امن دس رسوا ہو گیا وہ شخص جو اچھا راستہ اس نے اختیار نہیں کیا جیسے قوم سمود گزری ہے انہوں نے سرکشی کی ہے اور اس بدبخت قزار بن ثالف اس کا نام ہے جس نے اونٹنی کے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے واللہ عالم بعض اسرائیلیات میں تو یہ آتا ہے کہ کوئی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ پھر تب جڑوں گی جب تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹو گے بہرحال قزار بن صالف اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ بس اب تین دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ تین دن کیوں مہلت دی اسی وقت کیوں نہیں عذاب آیا اس نے تو اونچنے کے پاؤں کاٹ دیے تھے تین دن مہلت اس لیے دی کہ یہ ان تین دنوں میں بھی اگر اللہ کے سامنے جھکنے لگ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا عذاب نہیں آئے گا اللہ اتنا مہربان ہے انسان ہٹ درم ہو جاتا ہے اس کا ذکر یہ ہوا فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا سب تباہ و برباد ہو گئے آگے صورت ہے و ولیل اذا یکشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فن تو کم نارن الذي يؤتي الشقا الزی وما لاحد عنده جنب نعمه تجزى الا یوتی مالہ ربه الاعلى ولسوف یرزا صدق اللہ قسم رات کی جب چھا جائے قسم دن کی جب روشن ہو جائے اور قسم یہ اس بات کی کہ اللہ نے پیدا کیا نر اور مادے کو ان نسا کمبل بلا شبہ تمہاری کوشش جو جو مختلف طرح کی ہے جس انداز کی ہے اللہ اس کے مطابق سزا یا اچھا بدلہ دے گا مناتا وطقا بہرحال وہ شخص جو دیتا ہے لوگوں کو خدمت کرتا ہے غریبوں کی وطقا اور پرہیزگار بن کے رہتا ہے اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے فرمایا ہن قریب اس کو ہم آسانی عطا کریں گے اور جو شخص بخیل ہے حق بات سے منہ پھیرتا ہے تقزیب کرتا ہے اچھی بات کی ہم اس کو مشقت میں ڈالیں گے یغنی ان مال ہو اذا تردا کوئی مال اس کو کام نہیں آئے گا بے شک جتنا بھی اس کے پاس ہو ہمارے ذمہ ہدایت دینا کوئی ہدایت لینا چاہے ان لنا للآخرت والعورا ہمارے ہی پاس دونوں یہ جہان ہیں ہمارے ہی قبضے میں ہیں آخرت اور دنیا فانذرتکم ضرط کو نارن ترزہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی آگ سے اگر اللہ اور رسول کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی آگ سے کہ جو آگ شولے مارنے والی ہے اس میں بدبخت داخل ہوگا جو دین کی تکزیب کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس آگ سے بچ جائے گا متقی ایمان والا شخص جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور اس کا مقصد صرف خرچ کرنے میں اللہ کی رضا ہے اور ان قریب اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا یہ سورہ اذا یکشا یہ بھی مکی صورت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اکثر یہی تھا کہ آپ فکر آخرت دلاتے تھے اس میں فرمایا اچھا شخص وہ ہے جو سخی ہے اور سخی کا اصول شریعت نے بیان کیا ہے کہ میانہ ربی مطلب بالکل ایسا کہ سب کچھ ختم کر کے پھر خود پریشان ہو کے نہ بیٹھ جائے اور اسلام کی تائید کرتا ہے اسلام کی تصدیق کرتا ہے بعض دفعہ آدمی ایک اچھا کام نہیں کر سکتا تو بندہ یہ تو کہے کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا ہے آج کل کیا دور چل رہا ہے کہ خود اچھا کام نہیں کر سکتے نا جب تو ان اچھا کام کرنے والوں پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہی غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک بابو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی جرت نہیں ہے کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں کم از کم ان کی تائید تو کرو اور اپنے آپ کو کمزور سمجھو کہ ہم جو ہے ابھی بہت پیچھے ہیں ایمانی لحاظ سے کہ فرمایا اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دین کی تکزیب کرتا ہے بخیل کرتا ہے ہم اس کو تنگی میں ڈالیں گے اور دنیا بھی شاہد ہے کہ کیسر و کسرا جیسے بادشاہوں کی کنگرے ٹوٹ گئے جو ہزار سال تک آگ جل رہی تھی بڑی بدماشی تھی کیسر و کسرا کی وہ اس وقت کے لحاظ سے سپر پاور تھے جیسے آج امریکہ ہر طرح کی ہردرمی اور بدماشی کرتا ہے وہ کرتے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے گئے تو آہستہ آہستہ یہ ان کا بھی حشر یہی ہونا ہے اب ایک الگ بات ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو اس کام کے لیے اللہ جن کو استعمال کرے گا ان بدماش سپر پاوروں کو بھی ذلیل و خوار ضرور ہونا ہے لیکن قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ استعمال کرے گا فرمایا ہمارے ذمہ ہے ہدایت جو نہیں لیتا ہے جہنم میں جائے گا اور بدبختی جہنم میں جائے گا جو شریعت کی تقزیب کرتا ہے نیک بخت شخص جنت میں جائے گا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے مفسرین نے لکھے ہے کہ آخری والی دو آیت تین ایتیں حرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جس غلام پر ظلم کرتے تھے مشرقین مکہ اور وہ غلام مسلمان ہو چکا ہوتا تھا تو یہ اس کو خرید کے بھلے مہنگے دام جیسا بھی وہ آزاد کرتے تھے ان کے والد نے ابو نے ان کو کہا بھی ہے کہ کمزور کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو کیا فائدہ ہے انشاءاللہ باقی بات پھر کریں گے اللہ سمجھ نصیب